ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اور جب اس سے فارغ ہو گیا تو رحم کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہر جا اس نے کہا کہ یہ قطع رحم ناتا توڑنا سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں ناتا جوڑنے والے سے اپنے رحم کا ناتا جوڑوں اور ناطے کو کاٹنے والوں سے جدا ہو جاؤں اس نے کہا کہ ضرور میرے رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہی تیرا مقام ہے پھر ابو رضی اللہ عنہ نے سورہ محمد کی یہ آیت پڑھی ممکن ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو اور قطع رحمی کرو صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو دو